ہندو کہتا ہے بابری مسجد ریت کے کھروندے مت بنا علماء نہ آئے ہیں نہ آئیں گے جب تیری جگہ مندر ہوگا اور اس پر رام جنم بھومی کا جھنڈا پورے عالم اسلام کے منہ پر تماچا رسید کر رہا ہوگا اس وقت یہ مائیں جنہیں تم پکار رہی ہو یہ نوجوان جس کی آس میں تو ہندو کو للکار رہی ہے یہ علماء جن سے تیری امیدیں وابستہ ہیں یہ زیادہ سے زیادہ چند آنسوں بہا لیں گے یا کوئی جلوس نکال لیں گے یا ہندوؤں کے خلاف اخبارات میں آواز بلند کر دیں گے یا تیرے لیے بھیک مانگنے اقوام متحدہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے اس سے ہمارا کیا بگڑے گا اور تجھے کیا ملے گا مندر بن کر رہے گا رام جنم بھومی بنے گی تجھے مٹنا ہے تیرے مٹنے کا تماشا ان قریب دنیا دیکھے گی میں چلا کر کہتی ہوں ٹھیک ہے اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے جذبات درست ہیں یا تیری بکواس میری نگاہیں مسلمانوں پر لگی ہوئی ہیں اگر وہ آ گئے تو میں سچی لیکن یہ خیال میرے دل کو دہلا دیتا ہے کہ اگر مسلمان عالم اور نوجوان نہ پہنچا تو سن تحریر انیس سو بیانوے